ایمان اگر زندہ ایمان ہو اگر وہ خدا کی ذات پر یقین کے ہم مانا بن گیا ہو تو ایسا ایمان آدمی کو لرزا دیتا ہے آدمی کو لرزا دیتا ہے خدا کے حیبت سے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی آواز پست ہو جاتی ہے اس کے چلتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں اس کی زندگی ایسی پابند زندگی بن جاتی ہے جیسے خدا اس کے رات اور دن کا نگرہ بن گیا ہو خدا اس کے اوپر چھا گیا ہو بعض مفسرین نے مومنین کی تعریف اہل ایمان کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ وہ غیب پر اس طرح یقین رکھتے ہیں جس طرح وہ مشاہدے پر یقین رکھتے ہیں یو امنون غیب نبیون بل بالغیب کما نبی بالشہادہ یہ قول ابن کثیر جلد اول میں اکتالیس پر دیکھا سکتا ہے گویا قیامت میں خدا کو دیکھ کر لوگوں کا جو حال ہوگا وہ حال مومن کا بغیر دیکھے ہوئے اسی دنیا میں ہو جاتا ہے وہ غیر میں شہادت کو دیکھ لیتا ہے غیر مومن قیامت میں خدا کو دیکھ کر ڈھا پڑیں گے مومن اسی آج کی دنیا میں خدا کے سامنے پڑتا ہے قیامت میں خدا کے فرشتے لوگوں کو عدالت الہی کے ترازو میں کھڑا کریں گے مومن اسی دنیا میں اپنے آپ کو عدالت الہی کے ترازو میں کھڑا کر لیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ غیر مومن پر قیامت میں گزرے گا وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتا ہے اسی زلزلہ خیز تجربے کا نام ایمان ہے